السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے کہانی زبانی کے بہت ہی پیارے پیارے ہماتن گوشت ساتھیوں خوش آمدید امید ہے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہوں گے اور کہانی کے انتظار میں صاف ستھری جگہ پر بیٹھے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی عنوان ہے لکڑ ہارے کا بیٹا اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے انتظار حسین نے ایک تھا لکڑہارا اس نے ایک پہاڑ کے دامن میں جھونپڑی ڈالی تھی وہاں وہ اپنے بیوی کے ساتھ رہتا تھا تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی بیوی کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا اس ہنس مکھ اور گورے چٹے بچے کو دیکھ کر ماں باپ بہت خوش ہوئے انہوں نے اس کا نام موتی رکھا وہ کہتے تھے ہمارا بیٹا موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے ماں نے موتیوں کی ایک مالا بھی اس کے گلے میں ڈال دی تھی ایک دن کیا ہوا کہ لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے دور پہاڑوں میں نکل گیا موتی کی ماں نے موتی کو جھولے میں سلا دیا اور خود کپڑے دھونے کے لیے باہر چشمے پر چلی گئی ننا موتی گھر میں اکیلا رہ گیا موتی کی ماں جب کپڑے دھو رہی تھی تو اچانک گھر سے موتی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں موتی کی ماں بہت گھبرائی اور یہ کہتے ہوئے اپنے جھونپڑی کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی یا الہی خیر میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا خاوند مجھے جان سے مار دے گا جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک کالے رنگ کا ریچھ موتی کو دبوچے لیے جا رہا تھا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ بھی ریچھ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی اور شور مچانے لگی لوگوں میرے بچے کو بچاؤ مگر کون بچائے ریچھ پہاڑوں میں نکل گیا دکھیاری ماں اس کے پیچھے دوڑتی رہی اور غول مچاتی رہی لوگوں میرے بچے کو بچاؤ اتفاق کی بات دیکھو کہ ادھر سے لکڑ ہارا بھی اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھے کاندھے پر کلہاڑا ڈالے گھر کی طرف چلا آ رہا تھا اس نے جب اپنی بیوی کی دہائی سنی تو دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ریچھ اس کے لڑکے موتی کو دبوچے بھاگا چلا جا رہا ہے لکڑہارے لکڑیوں کا گٹھا وہیں پھینک دیا کلہاڑا سنبھالا اور ریچھ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا شور و گل سن کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے وہ بھی سب لکڑہارے کے ساتھ مل کر ریچھ کا پیچھا کرنے لگے ریچھ نے جب اتنے بہت سے لوگوں کو اپنا پیچھا کرتے دیکھا تو گھبرا گیا وہ اور تیز دوڑنے لگا سچ پوچھو تو ریچھ اب لوگوں کی زد میں آنے ہی والا تھا مگر ننے موتی کی قسمت آگے ایک دریا پڑتا تھا دریا کو پار کرنے کے لیے اس پر ایک شہتیر رکھا تھا ریچھ نے جلدی جلدی اس شہتیر پر چل کر دریا پار کر لیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر ریچھ نے شہتیر کو کھینچ کر دریا میں ڈال دیا اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا جب لوگ دریا کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہتیر دھارے کے ساتھ بہ کر دور نکل گیا تھا اب وہ دریا کو کیسے پار کرتے وہ سب وہیں کنارے پر کھڑے شور مچاتے رہے ریچھ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا تھا وہ اس دریا سے کافی دور ایک غار میں رہتا تھا اس کی ایک مادہ تھی اس کے ہاں آج ہی ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور پیدا ہوتے ہی مر گیا ریچھ کی مادہ اپنے بچے کے سوگ میں غمزدہ بیٹھی تھی اتنے میں ریچھ موتی کو دبوچے غار میں داخل ہوا اور بولا لو میں تمہارے لیے ایک پیارا سا بچہ لایا ہوں ریچھ نے بچے کو دیکھا اور اس کی بھولی بھالی پیاری پیاری صورت دیکھ کر وہ اپنے بچے کا غم بھول گئی اس نے بچے کو گود میں لے لیا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ ایسا چمٹایا جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو اس کے بعد وہ اسے اپنا ہی بچہ سمجھنے لگی اور ماں بن کر اس کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے لگی وہ ریچھ اس جنگل کا راجا تھا جنگل کے سارے جانور پھلوں خشک میں اور شہد کی ڈالیوں کے تحفے لے کر اس کے غار پر آئے ریچھ اپنے غار کی محل سرا سے شہزادہ موتی کو لے کر باہر نکلا اس نے سب کو دکھایا اور مخاطب کر کے کہنے لگا اے جانورو یہ میرا شہزادہ ہے میرے بعد اس جنگل کا راجا بنے گا سارے جانوروں نے خوشی سے نعرے لگائے موتی اب بڑا ہونے لگا تھا راجہ ریچھ اور رانی ریچھی نے اسے بڑے چاؤ سے پالا تھا راجہ ریچھ نے اسے کشتی لڑنا سکھایا کشتی میں تو ایسا طاق ہو گیا تھا کہ ابھی وہ صرف پانچ برس ہی کا تھا کہ ہر جانور کو گرا لیتا تھا بندر اور بی لومڑی کو تو یوں منٹوں میں چت کر لیتا تھا واہ رے میرے بھولو پہلوان تمہارے کیا کہنے وقت اسی طرح گزرتا رہا جب موتی کشتی لڑنے میں ماہر ہو گیا تو پھر چاچا ہرن نے اسے دوڑنے کی تعلیم دینا شروع کر دی چاچا ہرن دوڑ کے تو استاد تھے مگر ان کا شاگرد بھی بہت ہونہار نکلا خرگوش کی طرح دوڑتا تھا اور بڑے بڑے دریاؤں کے پاٹ کو چھلانگ لگا کر پار کر جاتا تھا موتی ابھی آٹھ برس کا ہی تھا کہ راجا ریچھ بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار کہ جان کے لالے پڑ گئے موتی نے راجا کی بہت خدمت کی جنگل سے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں چن کر لاتا تھا مگر راجا جی کو آرام نہ آیا بلکہ اس کی حالت روز بروز بگڑتی ہی چلی گئی ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک بھیڑیا بھیڑیوں کا ایک اچھا خاصا لشکر لے کر کے غار پر آندھم کا اور لگا راجا ریچھ کو للکارنے ہاں، تم بوڑھے ٹھنٹ ہو گئے ہو اب تم میں وہ پہلا سا دمخم نہیں رہا راج گدی چھوڑ دو میں اس جنگل میں راج کروں گا بوڑھے اور بیمار راجا نے بھیڑی کی آواز سنی تو غصے سے اٹھ کر غار کے دروازے پر آ گیا بھیڑیے کو حقارت سے دیکھا اور کہا یہ بات ہے تو میدان میں آ جاؤ اصل میں یہ بھیڑیا ریچھ کو بیمار دیکھ کر شیر ہو گیا تھا مگر ریچھ لاکھ بیمار ہو بھیڑیے کے آگے تو ہتھیار کبھی نہیں ڈال سکتا تھا وہ اٹھ کر فوراً غار سے باہر آ گیا موتی کو تو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا ریچھ کو کھڑا ہوتے دیکھ کر اس کی غیرت نے ایک دم جوش مارا وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا ابا جی آپ زحمت نہ کریں میں اس برے بھیڑیے سے میں نمٹ لوں گا مگر ریچھ کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ موتی جو ابھی ننی سی جان تھا اس خوار بھیڑیے سے مقابلہ کرے اس نے کہا نہیں بیٹا ہرگز نہیں ابھی ہم زندہ ہیں اس باغی کا سر کچلنے کا دم رکھتے ہیں ریچھ اور بھیڑیے میں کشتی شروع ہو گئی ریچھ نے پہلے ہی داویوں سے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا اور سر سے اوپر اٹھا لیا پھر اس نے گرج کر کہا بول باغی اب تیرا کیا ارادہ ہے تجھے پہاڑ سے نیچے پھینک دوں تیری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی بھیڑیے کے لشکر نے جب اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر ریچھ پر پل پڑے ریچھ یوں تو بہت تگڑا تھا مگر اتنے سارے بھیڑیوں کے آگے اس کی کیا چلتی انہوں نے ریچھ کو زمین پر گرا دیا ریچھ بیچارہ ہانپنے لگا موتی نے جب اپنے بابا کی حالت دیکھی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اس نے ان سب بھیڑیوں کو للکارا اور لڑائی کے میدان میں کود پڑا موتی نے جوش و خروش سے چاروں طرف مکے بازی کے وہ جوہر دکھائے کہ بھیڑیوں کے چھکے چھوٹ گئے وہ سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے راجہ ریچھ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا اس نے اپنے موتی کی خوب پیٹ ٹھونکی اور کہا بیٹا تم نے جو بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں میں بہت خوش ہوا ہوں میرا وقت آ چکا ہے آج سے تم اس جنگل کے راجا ہو دیکھو میری ایک بات یاد رکھنا انصاف اور حکمت سے حکومت کرنا غریب اور چھوٹے کمزور جانوروں کو ان خوخوار بھیڑیوں کے چنگل سے بچائے رکھنا یہ کہتے کہتے بوڑھے راجا نے دم دے دیا راجا ریش کی وصیت کے مطابق موتی جنگل کا راجا بنا جانور اس سے پہلے ہی خوش تھے اب تو اور زیادہ بردار ہو گئے تھے اب ذرا موتی کے گھر والوں کا بھی حال سنو وہاں کیا ہو رہا تھا لکڑ ہارے اور اس کی بیوی نے اپنے ننے موتی کو بہت ڈھونڈا جنگل کا کونا کونا چھان مارا مگر موتی کو نہ ملنا تھا نہ ملا آخر انہیں صبر آ گیا تھوڑے ہی عرصے کے بعد لکڑ ہارے کی بیوی کے ہاں ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی انہوں نے اس بچی کا نام نیلم رکھ دیا نیلم جب چھ برس کی ہوئی اور بات کچھ کچھ سمجھنے لگی تو ایک روز اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹی میری بات سنو تمہارا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا موتی چند ہی دنوں کا تھا اسے کریچ اٹھا کر لے گیا اس روز سے وہ گم ہے ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا مجھے یقین ہے کہ موتی ضرور زندہ ہے نیلم یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے مگر اسے افسوس بھی ہوا کہ اللہ نے بھائی تو دیا مگر اسے ریچ اٹھا کر لے گیا ماں نے اسے بتایا نیلم بیٹی میرا دل کہتا ہے تمہارا بھائی زندہ ہے اس کی نشانی یاد رکھو اس کے گلے میں موتیوں کی ایک مالا پڑی ہے اسی طرح کی دوسری مالا میرے پاس بھی ہے وہ میں تمہارے گلے میں ڈالتی ہوں اس کے تھوڑے دن بعد ایک دن نیلم پھل توڑنے کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھ رہی تھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے نظر آیا کہ ادھر آبشار کے پاس ایک پیارا سا لڑکا بیٹھا ہے اس کے ارد گرد بندر بھالو اور دوسرے بہت سے جانور جمع ہیں اسے یہ لڑکا بہت اچھا لگا وہ اسے تھوڑا غور سے دیکھنے کے لیے اور آگے چلی گئی یک اس کی نظر اس کی گردن پر جا پڑی لڑکے نے اپنی گردن میں موتیوں کا ایک خوبصورت ہار پہنا رکھا تھا نیلم نے بھی اپنی مالا دیکھی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں وہ خوشی سے اچھلنے لگی آہا یہ تو ہمارے بھائی جان ہیں وہ زور زور سے آواز دینے لگی موتی بھائی جان موتی اس کی آواز سن کر بہت حیران ہوا اس نے انسان کی آواز اپنے ہوش میں کبھی نہیں سنی تھی اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے پھر دیکھا اس نے اچانک کہ ایک طرف سے ایک بھیڑیا نکل آیا وہ لڑکی پر جھپٹا بہت ہاتھ پیر مارے مگر بھیڑیے کے آگے اس کا بس نہ چلا بھیڑیے نے نیلم کو اپنے منہ میں دبوچا اور تیزی سے ایک طرف دوڑ گیا ایک بندر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کیسی پیاری لڑکی تھی ہمیں اس اس کو بھیڑیے کے منہ سے بچانا چاہیے موتی کو بھی اس غریب لڑکی پر بہت ترس آیا اس کے تمام جانور بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور بھیڑیے کا پیچھا کرنے لگے اور بھیڑیا لڑکی کو تو پہنچے پہاڑی پر چڑھ گیا تھا راستے میں ایک دریا گیا تھا جس پر شہتیر کا ایک پل تھا موتی کی نیت تھی کہ وہ پل کے ذریعے دریا کو پار کرے مگر بھیڑیے نے کیا کیا کہ درخت سے بھیڑوں کا ایک چھتہ توڑا اور اسے بندر کے اوپر پھینک دیا تمام بھیڑیں بندر کو چمٹ گئی اور بندر ایسا گھبرایا کہ دریا میں جا گرا موتی بہت پریشان ہوا اس نے سوچا اپنے ساتھی بندر کو بچائے یا بھیڑیے کا پیچھا کرے پھر اس نے اپنے دوست بندر کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی اور اسے باہر نکال لایا اتنی دیر میں بھیڑیا لڑکی کو لے کر غائب ہو چکا تھا اور جب موتی وہاں پہنچا تو وہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا اسی تلاش کے دوران میں موتی کو ایک پتھر کے اوپر ایک خوبصورت موتیوں کی مالا پڑی ہوئی ملی اس نے وہ اٹھائی اسے غور سے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کیونکہ اسے جو اپنے گلے میں پہن رکھی تھی وہ بھی اسی کی طرح کی مالا تھی اس کے قریب ہی بندر کھڑا تھا وہ کہنے لگا سرکار ایسا لگتا ہے یہ لڑکی آپ کی بہن تھی کیونکہ یہ مالائیں بالکل ایک جیسی ہیں اور اس کی شکل و صورت بھی آپ سے ملتی تھی بندر کی بات سن کر موتی کو بہت سخت افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا کہ وہ جنگل کا راجا ہے اور بھیڑیا اس کی بہن کو اٹھا کر لے جائے اس نے اپنی فوج کے جرنیل عقاب کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً یہ پتہ لگاؤ کہ بھیڑیا لڑکی کو لے کر کہاں چھپا ہوا ہے عقاب نے اپنے پر تولے اوپر اٹھا اور پہاڑوں میں اڑتا چلا گیا تیر کی طرح گیا آندھی کی طرح واپس آیا کہنے لگا جہاں پناہ برجی کے اس طرف ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ ہے اس قلعے میں بھیڑیوں کا سردار رہتا ہے اس نے اسی میں لڑکی کو قید کر رکھا ہے موتی نے یہ سن کر فوراً اپنی فوج کو روانی کا حکم دیا چنانچہ اس کے پیچھے بندر بھالو لومڑی خرگوش ہرن پورا لشکر روانہ ہوا وہ آگے آگے اڑتا چلا جا رہا تھا اور فوج کو راستہ بتاتا چلا جا رہا تھا چلتے چلتے راستے میں ایک گھنا جنگل آیا اچانک اوقاب واپس موتی کے پاس اور کہنے لگا جہاں پناہ رک جائیے غضب ہو گیا جنگل میں آگ لگ رہی ہے ہم نے فوراً آگ کو نہ بجھایا تو بہت نقصان ہوگا اسی جنگل کے دوسرے کنارے پر بھیڑیوں کا قلعہ تھا موتی نے اوقاب کے ذریعے بھیڑیوں کے سردار کو ایک پیغام بھیجا کہ جنگل میں زبردست آگ لگی ہوئی ہے ہم سب کا بہت نقصان ہو جائے گا آپس میں تو ہم بعد میں لڑیں گے پہلے مل کر آگ بجھائیں بھیڑیے موتی کی یہ بات مان گئے چنانچہ جنگل کے اس طرف سے بھیڑیے چلے ادھر سے موتی اپنا لشکر لے کر چلا سب نے دریا میں خوب غوطے لگائے واپس آ کر گھاس پہ لوٹنا شروع کر دیا ان کے بھیگے جسموں سے آگ ہلکی ہو گئی جس وقت یہ سب جانور مل کر گھاس کو گیلا کر رہے تھے کہ رتنے میں کئی لکڑہارے پہاڑ کی گھاٹی سے بھاگ کر وہاں پہنچ گئے انہی لکڑہاروں میں موتی کا باپ بھی تھا جو سب سے آگے تھا بڑی دوڑ دھوپ کے بعد آخر آگ بجھ گئی سب جانور اور لکڑ ہارے اطمینان کا سانس لے رہے تھے کہ قلعے سے ایک بچی نکلی اور موتی کے باپ سے آ کر لپٹ گئی یہ نیلم تھی بات یہ ہوئی کہ آگ سے بھیڑیے ایسے گھبرا ہے کہ قلعے کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے نیلم نے چپکے سے باہر جھانکا باپ کو کھڑا دیکھا تو بھاگتی ہوئی ہے اور اس سے لپٹ گئی باپ نے جو اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا نیلم خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگی ابا جان وہ دیکھیے میرے موتی بھائی جان لکڑ ہانے نے بڑے غور سے موتی کو دیکھا اور پہچان لیا پھر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت پیار کیا اور کہا بیٹا گھر چلو تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کرتی ہے موتی کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ وہ اس کا باپ ہے بہن اور باپ کے ساتھ جب وہ گھر گیا تو ماں نے اس کی خوب بلائیں لی شروع میں موتی اشاروں سے بات کرتا تھا مگر نیلم نے بڑی محنت سے اسے بولنا سکھایا جنگل کے جانوروں سے موتی کی دوستی اس کے بعد بھی قائم رہی بلکہ اب تو نیلم سے بھی جانوروں کی دوستی ہو گئی تھی کبھی بہن بھائی جنگل میں سیر کے لیے جاتے وہاں ان کے دوست بندر بھالو خرگوش ہرن وغیرہ بھی جمع ہو جاتے چائے تیار کرتے مل کر پیتے گپ بازی ہوتی واپسی پر ان کے دوست بہت سے پھل توڑ کر انہیں تحفہ پیش کرتے یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اللہ حافظ